سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اور دوسری صف والے آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت بھیجتے ہیں صحابہ نے پھر کہا اے اللہ کے رسول اور دوسری صف والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری صف والوں پر بھی پھر رسول اللہ نے فرمایا اپنی صفوں کو سیدھا کرو کندھوں کو برابر رکھو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم رہو اور صف کے خلا کو پر کرو بس بے شک شیطان بھیڑ کے چھوٹے بچوں کی طرح تمہارے درمیان گھس جاتا ہے حدیث نمبر چھبیس سو باسٹھ مسنت احمد